فرشتے بولے کیا اللہ کے کام کا اچنبھا کرتی ہو اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں تم پر اس گھر وال بے شک وہی ہے سب خوبیوں والا عزت والا